اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ان بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے وما ما القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک